وٹر کی پہلے بہت پہلے بھی فضائل بتائے تھے پچھلے سفر میں بتائے تھے ابھی رات کو بھی ایک دوست کو بتا رہا تھا کہ حضرت والا سے سنا نفس کی تعریف سنی تھی کہ جسم نفس جو ہے جسم اور روح کے درمیان ہے اور یہ میرے شیخ نے مجھے نصیب فرمائی تھی موجودہ شیخ نے جسم کثیف ہوتا ہے روح لطیف ہوتی ہے اس کے بیچ میں نفس ہوتا ہے تو اگر ذکر کریں گے تو روحانیت کا غلبہ ہو جائے گا نفس کے اندر نفس ولی اللہ بھی بن سکتا ہے اور نفس جو ہے برائی کی طرف کی اور اگر ذکر نہیں کریں گے تلاوت شیخ کا بتایا ہوا ذکر نہیں کیا تو روحانیت کمزور ہو جائے گی پھر غصہ بھی آئے گا نماز جماعت کی نمازیں بھی چھوٹیں گی بد نظری بھی ہوگی شیخ کا بتایا ہوا ذکر میں ناغا نہیں کرنا چاہیے ایک شخص نے ناغا کیا تو حضرت فرمایا ناغا نہیں کرے کم کر لیں کسی بہت ہی مصروف ہیں یعنی بزنس مین ہے نس نس بزی ہے <laughs> یا اور کوئی بات ہو گئی تو مگر ناغا نہ کریں ناغا سے بے برکتی ہوتی ہے اور روحانیت کمزور ہو جاتی ہے شیخ کا بتایا ہوا ذکر پابندی سے کرنا چاہیے چار ہی تصبیحات تو حضرت والا بتاتے ہیں کون سے لمبے چوڑے وزیر ہیں <laughs> اس میں کوئی مشکل ہی نہیں حضرت والا فرماتے ہیں ناشتے کے لیے وقت نکل آتا ہے باتیں کرنے کے لیے وقت نکل آتا ہے سب چیزوں کے لیے وقت ہے ذکر کے لیے وقت نہیں ہمیں چلیں آپ بہت ہی مصروف ہیں بائک پہ جاتے ہیں اتنا ہمارے شیخ نے اتنی آسان طریقے بتا دیا فجر کی نماز کے لیے جا رہے ہیں تینتیس دفعہ صبح اللہ کا واپسی پہ تینتیس دفعہ لا اللہ زہر میں جا رہے ہیں تینتیس دفعہ اللہ اللہ کا واقعہ یعنی کم کر لیا مگر ناغا نہیں کیا ناغا ویسے تینتیس کرنا نہیں چاہیے بڑے حضرت والا رحمت اللہ فرماتے تھے کہ ذکر شیخ کا بتایا ہوا کمیات بھی ہو کیفیات بھی ہو اس کا ایک دم دل پر اثر ہوتا ہے یعنی سو دفعہ بتایا تو سو دفعہ ذکر کر لیں اور کیفیات کے ساتھ یعنی نقل کے ساتھ اہل اللہ کی کہ اللہ کا ذکر کرتے تھے تو لے اللہ کا نام تیرے سب بنیں گے کام اور انا ہوں من ذکر انی حدیث قصی میں آتا ہے میں جلیس ہوتا ہوں اس بندے کا جو یعنی اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ گویا ہم بیٹھے ہوئے حدیث وہ کہ اللہ تعالیٰ یہ یہ بات بات فرمائے کہ نبی نے فرمائی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بات ہوتی ہے تو انا جلیس من ذکر یعنی ذکر کرنے والے جو ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب بیٹھے گا تو اچھے اچھے پاک خیالات نہیں آئیں گے دل کی حفاظت میں بھی آسانی ہو جائے گی اس لیے ذکر کا ناغا نہیں کرنا چاہیے کہہ کے شیخ تو تھک جاتا ہے بلکہ قبر میں چلے آتا ہے بہت سے احباب ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بس غفلت سے زندگی گزارے ہوتے ہیں جبکہ جنت میں ان نحمات پہ غفلت ہوگی حسرت ہوگی جو غفلت میں گزرے جنت میں ذکر سے جو ہے وہ بالکل بے پرواہی بے فکری نہیں کرنی چاہیے ذکر نہیں کریں گے دل مردہ ہو جائے گا پھر کیا ہوتا ہے لوگ شیخ پہ چھوڑ کے جو بھاگے ہیں بعد میں پتہ چلا کہ ذکر کا اہتمام نہیں کیا تھا تو شیخ سے بدگمانیاں ہو گئیں گناہوں میں پڑ گئے دنیا میں پڑ گئے اور ذکر کا اہتمام نہیں کیا دنیا تو مچھر کے پر کے برابر بنی جتنی مقدر میں ملے مل کے رہے گی وہ جتنا رسک لکھا ہوا ہے نا حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کے پاس بہت سے لوگ آتے تھے جاب چلی گئی فرمایا ارے بھائی موت سے زیادہ تیز رسک پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے <laughs> اور کیا ہر فیکٹری کے پیچھے پانوں کی پانی کی ٹینکیوں کی ٹینکیاں نکل رہی ہیں اور شیخ کے پاس آنے کے لیے وقت نہیں ہے صرف ان کی طرف اشارہ نہیں اپنی طرف بھی اشارہ ہے نیڑے رہندن محروم رہندن شیخ کے قریب رہتے ہیں کچھ لوگ محروم رہتے ہیں اور دور رہنے والے جھولیاں بھر بھر کے لے جاتے ہیں یہ شیخ بہت بڑی نعمت ہے اس قرب قیامت میں اس فتنے کے زمانے میں بہت بڑی نعمت ہے فتنوں سے بچنے بچنا ہو کسی کو تو شیخ کے قرب اختیار کرے حضرت والا فرماتے ہیں نا کہ جب تیر چلانا تیر چلا رہا ہو کوئی شخص تو سب کے تیر لگیں گے میں تیر چلانے والے کے پاس آ کے کھڑا ہو جائے تو اس کے تیر نہیں لگے گا جس کا اللہ سے تعلق ہو جائے تو پھر اس کو یہ دنیا کے فتنے اس کو اثر انداز نہیں کرتے اور تعلق ہمارا ہم لوگ تو کمزور ہیں ہمارا کہاں اللہ سے تعلق تو شیخ سے مضبوط تعلق کر لیں شیخ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا شیخ ہمارا بچا ہوا ہے اللہ کے گناہوں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائی گی تو اس کے ساتھ جب ہم کھڑے ہو جائیں گے تو ہم بھی بچ جائیں گے اور ضروری نہیں کہ اس کے ساتھ ہی کھڑے رہیں اب شیخ کراچی میں ہم حیدرآباد میں کھڑے ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ مضبوط تعلق رکھیں ای میل کی بھی سہولت حضرت نے دی ہے خط کی بھی دی ہے ماشاء اللہ فون نمبر بھی دیا مجھے صبح سے رات تک حضرت والا کے خادم بیٹھے رہتے ہیں اصلاح کروا سکتے ہیں وہ حضرت والا کے معتمد لوگ ہیں ہمارے حضرت والا کے غرفہ میں نمبر دیا ہوں اور جن لوگوں کا مجھ سے تعلق ہے تو مجھ سے فون کر کے میں نے میسج کی بھی اجازت دی ہے اصلاح کروانی چاہیے اپنے حالات کی اطلاع کرنی چاہیے تو یہ خیر بات ہو گئی کچھ تو ذکر کر لیتے ہیں ذکر سے روحانیت میں ترقی ہوتی ہے تو ایک تصویر لا الہ الا اللہ کی پڑھ لیتے ہیں حدیث میں آتا لیس لہا حجاب دون اللہ اللہ میں اور اللہ میں کوئی حجاب اور کوئی پردہ نہیں ہے جی روزانہ سو دفعہ لا الہ الا اللہ کی تصویر پڑھے گا قیامت کی اللہ تعالیٰ کو چہرہ چودھری رات میں جیسے چاند چمکتا ہے ویسے چمکا لیں اور جو ذکر جو احباب جو مریدین ذکر کرتے ہیں اہتمام سے حضرت بڑے حضرت فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کے اندر شیخ کو فیض کو جذب کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے کیونکہ شیخ نورانی ہوتا ہے نورانی سے مراد وہ والے نورانی نہیں <laughs> مطلب یہ کہ وہ دین کی باتیں کر رہا ہوتا ہے دین پہ چل رہا ہوتا ہے تو اور اللہ اور رسول کی باتیں کر رہا ہوتا ہے تو جو احباب ذکر کا اہتمام کریں گے جو دوست جو مریض ذکر کا اہتمام کرے گا تو اس کو پھر دین کی باتیں جلدی سمجھ میں آئیں گی کہ اس کے دل زندہ ہوگی ذکر کرنے سے شیر کو جس کرنے کی صلاحیت لائے لا اللہ لا اللہ لا جی ان سے بات کرنا لا الا للہ لا الا للہ لا الا لا للہ الا للہ لا لا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو اور میرے تن میں بجائے آب وہ گل اور میرے تن میں بجائے آب وہ گل درد دل ہو درد دل ہو درد دل درد دل ہو درد دل ہو درد دل سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر تو ہی تو آئے نظر دیکھو جدھر تو ہی تو آئے نظر دیکھو جدھر لا الہ تعالیٰ ہمارے موجودہ شیخ جب ذکر کرواتے ہیں فجر میں فجر میں جمعے کے دن اور اتوار کے دن اگر آپ کو تکلیف ہے اوپر بیٹھ سکتے ہیں آپ کرسی پہ بیٹھ سکتے اس میں کوئی حرج نہیں اگر آپ تکلیف ہے آرام سے اوپر رشید رکھیں تو فرما رہے تھے کہ جب میں آپ کے دوستوں کو دیکھتا ہوں کہ یار تصویر نہیں ہے یہ یہ تصویر یہ تو اکابرین اولی اللہ سب اپنے پاس تصویر رکھتے تھے ہمارے شیخ کے سامنے تصویر نہیں ہے کیونکہ خان ذکر کرتے ہوں گے <laughs> یعنی جب تصبیح نہیں ہے کہاں اللہ تصویر پکڑتے ہی اللہ کی یاد آ جاتی ہے بس جب تصویر نہیں ہے تو پھر کہاں اللہ کی یاد آتی ہوگی کون ذکر کرتا ہوگا جب ذکر نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے روح کمزور ہو جائے تیس چالیس روپئے تصویر میں کیا مسئلہ ہے خرید کے اپنی جیب میں رکھنی چاہیے تاکہ جب انتقال ہوا تو جیب سے ہماری تصویر نکلے یہ نہیں یعنی کہ عورتوں کی تصویریں نکل لی ہیں موبائل سے گانے بھرے ہیں موبائل کے اندر اب ایک تصویر اللہ اللہ کی پڑھ لیتے ہیں پہلے اللہ سے جل جلال کہنا واجب ہے جب انسان جو تیری بز میں محبت سے گریزا نکلا جس طرح سے نکلا حیران اور پریشان نکلا شیخ کو ایک دفعہ جس نے مزہ جکیا قرب کا پھر جو وہ دور بھاگا ہے وہ گناہوں کی وجہ سے بھاگا ہے بس پھر کیا ہوتا ہے پھر ادھر بھی بھاگے گا وہ انہوں نے جائز قرار دیا ہے اب کیا کرے گا ویڈیو والی ناد بھی دیکھیں انہوں نے جائز قرار دیا ہے اب کیا کرے گا وہ بھی کرے گا بس بھائی وہی ہوتا ہے جائز کرتے کرتے اور مشتبہات میں پڑھتے پڑھتے حرام کی طرف چلے آتے ہیں پھر کیا ہوگا چلو خود بچیا موبائل سے انٹرنیٹ لگا ہوا ہے جب ہمارا انتقال ہو گیا ایمرجنسی ویزے آ رہے ہیں ہماری اولاد کیا ہوگا ایسے میرا انتقال ہو گیا اب موبائل میرا پڑا ہوا ہے کہاں جائے گا موبائل بچوں کے پاس ہی جائے گا اب بچے دیکھیں گے میرے ابو کا موبائل ہے ابو کے موبائل گندی تصویر <laughs> بچے کی زبان نکل آئے گی ابو تو بڑا بیان کرتے ہیں ہمارا انٹرنیٹ لگا ہوا ہے نا بچے کو کیا بتاؤ اس نے ایپ دبا دیا انٹرنیٹ تو کھلا ہوا ہے ابا کے موبائل میں ایپ دبا دیا وہ گندی تصویر آ گئی فیس بک کا اکاؤنٹ کھل گیا اس لیے حضرت والا فرماتے ہیں اپنے اوپر رحم یاد ہے تو اپنے آنے والی نسلوں پہ رحم کرو جب بابا کا یہ عمل ہے تو بابا کا انتقال ہو جائے گا اس کی اولاد کیا کرے گی پھر اس کی اولاد کیا کرے گی بتائیے بچ سکے گی وہ انٹرنیٹ سے ایک تصویر اللہ اللہ کی پڑھ لیتے پہلے اللہ پہ جلد جلالو کہنا واجب ہے اللہ شو نائ مسانہ کچھ می آئے دعوت جانا چوی گائے دلہ اللہ اللہ اللہ اللہ الله آہ بھی شامل ہے اللہ اور آہ تو باقاعدہ اس کا الگ ہی نور محسوس ہوگا اچھا۔ اور سو دفعہ جو اس طرح اللہ اللہ کر کے کھینچ کے کرے گا روزانہ چوبیس ہزار دفعہ اللہ اللہ کہنے کا اس کو نور ملے گا حاجی امداد اللہ حاجی مکی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ کسی نے ان کو خواب میں دیکھا کہ اس طرح کوئی کرے گا ذکر تو چوبیس ہزار دفعہ اللہ اللہ کہنے کا اس کو نور ملے گا اس طرح کھینچ کے اللہ اللہ کا ذکر کرے ایک تو ایک طرز اللہ اللہ اللہ کر رہا ہے اور یہ کہ اس طرح عاشقانہ شکانہ ذکر کرنا خود ہی دل میں نور محسوس ہوگا اور پھر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 نہیں ہے یہاں جاگنا اور جگانا ہے <laughs> گھر پہ جا کے سونا اللہ اللہ ابھی آپ کی شادی کرا رہے ہیں نکاح پڑھا رہے ہوں آپ کو بہت شوق ہے نا شادی کرنے کا ٹھیک ہے جائز ہے تو آپ کو اس آئی اس وقت اگر نکاح پڑھائے اور سولہ سال کی لڑکی سے شادی کرا دیں حسین و جمیل ہو حسن نصب والی اور پیسے والی ہو پورا آپ کو سپورٹ کرے ایک لاکھ روپے آپ کو روزانہ ہر مہینے دیں اس <laughs> وقت نیند آئے گی بتاؤ نہیں آئے گی نا تو بس یہ خالیہ پہ لیلا کی بات ہو رہی ہے ان کا ذکر ہو رہا ہے مگر میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے تو نیند آ جاتی مگر ذرا ہوش میں رہو دین ہوش میں رہنے کا نام نہیں سونے کا نام نہیں ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بندارا رسوام کم گربدم من سر من پیدام کم گربدم من سر من پیدا مکم اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے آشفوں کا مینا اور جان ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ میں فون لگا تو اللہ تعالیٰ ذکر کیسے ملا اب دل میں اب نور آ گیا آٹومیٹک نور آ ہی جاتا ہے نہ بھی چاہے ایک شخص نے کہا حضرت میں ذکر کرنے کا دل ہی نہیں چاہتا اور ذکر کرنے کا مزہ ہی نہیں آتا میں کہ ایک اللہ کے بعد دوسرا اللہ کہہ رہے بہت بڑی نعمت ہے مزہ آئے نہیں آئے ہم مزے کے غلام نہیں ہیں ہم اللہ اور رسول کے غلام ہیں بس ان کا حکم ہے کہ بھائی اللہ کو کثرت سے یاد کرو تو کثرت میں یہی بس چار دس بھی آپ کریں گے تو کثرت سے یاد کرنا ہوگی ذکر میں ناغا نہیں کرنا چاہیے ذکر کا ناغا روح کا فاقہ ہے حضرت فرماتے تھے بہت درد سے مجھ سے فرمایا کہ جس دن ذکر نہ کرو اس دن ناشتہ بھی نہیں کرنا ایک شخص نے بہت جو ہے سیاڑے مرید بھی ہوتے ہیں تو بہت سے لوگ جو چھٹی کا دن ہوتا ہے ذکر کا نام آپ سے چھٹی کے دن ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ سونے کا دن ہوتا ہے فجر کی نماز بھی غائب ہو جاتی ہے اس دن تو <laughs> تو اس نے لکھا کہ میں حضرت میں اٹھتا ہی ایک بجے ہوں تو ناشتے کا تو خیال ہی نہیں بس اٹھ کے کھانا کھا لیتا ہوں <laughs> فجر کے بعد سوئے تو ایک بجے ہی خبر لا رہے ہیں تو اس میں ناشتے کا کہاں ذکر ہے پھر اپنے آپ کو ملاتے ہیں حضرت والا سے کہ حضرت والا بھی ایک بجے ناشتہ کرتے تھے اپنے پھول پوری رہے ہوں تو وہ تو اتنے مجاہدات کر کے کرتے تھے ہم تو سوئے پڑے رہتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ السلام علیکم کیا حال ہے بہت خوشی ہو رہی ہے پرانے پرانے حضرات کو کی زیارت ہو رہی ہے ماشاء اللہ حضرت نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جب حیدرآباد کا سفر ہو کہیں اس نیت سے سفر کرو وہاں کے صالحین سے ملاقاتیں ہوں کے نیک بندوں سے ملاقاتیں ہوں کتنا اچھا ہے نیت کیسی زبردست اللہ کی رضا کی تو ہے ہی اور وہاں کے جہاں بھی جاتے ہیں مدرسے میں جاتے ہیں مسجدوں میں جاتے ہیں وہاں کے نیک لوگ ہوتے ہیں موبائل میں میوزک ہٹا دیں ابھی پہلے ہی بیان بیان شروع ہی اس لیے ہوا تھا یہ دینا بہت درد سے عرض کرتا ہوں کل حضرت فیروز صاحب کل یا پرسوں حضرت ہمارے حضرت والا حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب کسی میں سمجھے ایسی نظروں سے نہیں دیکھنا چاہیے حضرت نے منع فرمایا ہو سکتا ہے غفلت ہو گئی کوئی بچے نے لگا دیے کچھ اگر کسی کے موبائل بچ جائے تو سب لوگوں کو شیخ دیکھ سکتا ہے صاحب مجلس اور دوسرے لوگ حقارت کی نظر سے مت مت دیکھیں دیکھیں حقارت سے کو کہ توبہ کی برکت سے در باری گنا تو سب سے ہم کوئی پاک زواز سے کیا وہ اگر کسی کے موبائل بچ گیا غفلت ہو ہوگی ہمارے اندر جو تکبر بھرا ہوا ہے رائے کے برابر ہوگا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا یہ ہمارے حضرت نے خاص منع فرمایا کہ اگر کوئی کوئی ایسا شخص مجلس میں آتا ہے جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں کلین شیو آ رہے ہیں اب وہ پینٹ شرٹ پہنے ہوئے آ گیا تو یہ یعنی نہیں کہ سب لوگ اس کو کے دیکھ رہے ہیں وہ پینٹ شرٹ والا تو بھائی کیا ہو گیا وہ اس نے تو پینٹ شرٹ کا پہنا ہوا ہے جو کہ ایک جائز درجے میں پہن بھی سکتے ہیں اگر ٹفنوں سے اوپر ہے اور ہمارے اندر ہم اس کو حقیر سمجھ رہے ہیں تو کبیرہ گناہ ہو گیا تکبر کے یہی جز ہیں نا دو جز ہیں اس کسی انسان کو حقیر نہ سمجھنا اور حق بات کو قبول کر لینا حقیر نہیں سمجھنا چاہیے ہاں تو بتایا تھا کل کی بات ہے بہت تازہ انہوں نے بتائی کہ ایک صاحب کے خانقاہ والے کے موبائل میں میوزک بچ گئی اور پھر حضرت نے جو موبائل پہ میوزک پہ بیان فرمایا کہ خانقاہ میں رہ کے میوزک بچی فرمایا جتنے لوگوں نے میوزک سنی جتنے لوگوں نے شیخ سمیت اور شیخ تو کتنا احتیاط کرتا ہے گناہوں سے کوشش کرتا ہے اللہ کا فضل ہوتا ہے شیخ بزرگوں کی دعائیں ہوتی ہیں تو جتنے لوگوں نے میوزک سنی سب کا گنا اس اس کے اوپر جائے گا سب کا گنا کتنی عجیب بات ہے ایک تو خود گناہ کرنا اور پھر دوسروں کو گنا سنوانا تو شروع میں یہ عرض کیا تھا ربی الاول کی حقیقت یہی کہ ہم گانے چھوڑ یہ ربی الاول کی حقیقت ہے میوزک بج رہا بھنگڑے جلوس نکلنا ہے مدنی منوں کے مدنی بہنوں کے <laughs> جلوس نکلنا ہے اس کی حقیقت یہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف ہی اس لیے لائے کہ میں گانے کے آلات مٹانے کے لیے آیا ہوں یہ موبائل نے تو اچھے اچھے دیندار لوگوں کو تباہ کر دیا بس اس میں مادیت پرستی میں پڑ گئے یہ موبائل ذرا میں دیکھوں تو ٹچ میں کیا ہوتا ہے ٹچ کر کے دیکھا ٹچ کیا اوہ یہ تو ننگی تصویر آ گئی <laughs> تو آپ نے دبایا کیوں یہ بٹن ایف والا بٹن فیس بک کا یا یو ٹیوب کا بٹن دبایا کیوں اور اپنے بس تحجد پہ ناز ہے اور اپنے تلاوت پہ ناز ہے اپنے چلوں پہ ناز ہے اپنے بیانات پہ ناز ہے جو بھی ہے خانقاہ کی خدمت پہ ناز ہے اللہ والوں کی خدمتوں پہ ناز ہے اور گناہ کی طرف بالکل نظر ہی نہیں ہے یعنی اس لیے بہت احتیاط سے رہنا چاہیے اس وقت قرب قیامت ہے فتنے برس رہے ہیں اتنے برس رہے ہیں کہ وہ دینداروں میں بھی جو ظاہری طور پہ دیندار کے ان کے اندر بھی گھس گئے وہ <laughs> اور یہ موبائل کا تو ایسا ہے کہ بس بتا نہیں سکتے حضرت فرماتے تھے آج کل ہمارے حضرت عجیب بات فرما رہے ہیں کہ کسی کو دیکھنا ہو یہ کیسا شخص ہے اس کا موبائل دیکھ لو چیک کر لو پتا چل جائے گا اس میں کیا کیا بھرا ہوا ہے لڑکیوں کے میسج بھرے ہیں یا پھر اپنے دوستوں کے گندے میسج بھرے ہوئے ایک دوسرے کو فحاشی والے میسج لطیفوں والے بھیج رہے ہیں اگر یہ کوئی ہمارے لطیفے پڑھ لیں تو پھر کیا حال ہوگا اپنے پیر بھائیوں کو بھی آپس میں ایسے گندے لطیفے نہیں بھیجنے چاہیے اس کے بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے پاک صاف تو کوئی ہو نہیں سکتا کوشش کر سکتا ہے انسان فل ہمہ فجو رہا و تقواہ پورا اختیار دیا چاہے تو برائی کا راستہ اختیار کر لے چاہے تو تقوا کا راستہ اختیار کر لے اور پھر حضرت بہت درد سے عجیب عجیب باتیں فرما رہے ہیں کہ میں اور آپ عمل نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا خانقاہ میں آنے والے تبلیغ میں جانے والے امام صاحبان مؤذن صاحبان قاری صاحبان حافظ اور عالم جو ظاہری طور پہ عالم ہے ظاہری طور پہ حافظ ہے بہت بڑی نعمت ہے حافظ بہت بڑی نعمت ہے مگر حافظ با عمل جنت میں جائے گا جو بے عمل ہوگا جو نیک عمل نہیں کرے گا بس اس سے تو قرآن شریف ہی بھلوا دیا جاتا ہے اگر یاد بھی کر لے گا رکٹافیکیشن کر لے گا طوطے کی طرح رمضان آیا تو دو تین مہینے پہلے پکا کر لیا پھر دوبارہ بھول گیا تو وہ تو گناہوں کی وجہ سے انسان بھولتا ہے نسیان کا مرض گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے تقوا سے نہیں رہے گا تو ذہن کمزور ہو جائے گا اس کا اب یہ سب چیزیں مشکل لگتی ہیں اس لیے حکومت سچوں کے ساتھ رہ پڑو <laughs> اللہ کا عشق و محبت جب آئے گا اتنا رہو کہ ان جیسے ہو جاؤ بہت سے لوگ بیت ہو جاتے ہیں بزرگوں سے ان کے غلاموں سے بیت ہونے کے بعد آگے بڑھیں اور اصلاح کروائیں پھر اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا نفس کی طرح چیخ تو نکلے گی <laughs> نفس کی چیخ نکلے گی کہ ہمارا مزاج تو بالکل بالکل ہی دنیا دار ہے اور شیخ کا مزاج تو نفیس لطیف گناہوں سے بچا ہوا اور حساس طبیعت کا ہے تو شیخ تو ذرا سے بھی کوئی چون چرا ہوگی تو وہ تو